کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے اللہ عہد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے محمد کی غلامی کا گلے میں توک پہنا ہے اللہ عہد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے اللہ عہد اب چڑھ کے سولی پر بھی کہنا ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں للکا قاسم ہے ہمیں شمشیر حیدر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں خبا ایک تیز خنجر ہے ہمیں للکار قاسم ہے ہمیں شمشیر حیدر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے ہمیں دشمن کے سینے میں ایک تیز خنجر ہے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہر نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ ہمیں ہو جان بھی باری جلا دی ہم نے ساحل پر ہی اپنی کشتیاں ساری کہ یہ سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری سب کچھ نہیں اس راہ میں ہو جان بھی باری کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاہو کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے زبا اگلے کی حق کی بات چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ ادوے دین خود رستے سے ہٹ جائے زباں اگلے گی حق کی بات ہی چاہے وہ کٹ جائے یہاں تک کہ ادوے دین خود رستے سے ہٹ جائے یہاں تک کہ ادوے دین رستے سے ہٹ جائے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں خدا کہتا ہے خود بنیان مرسوس ان کو قرآن میں یہ سینے صورت فولاد ڈٹ جاتے ہیں میدان میں کہتا ہے خود بنیا کو قرآن میں خدا کہتا ہے خود بنیا کو قرآن میں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہزاروں بند خود باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں تھمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے ہزاروں بند باندھو ہم وہ طوفان جو نہیں طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے طلب منزل کی سچی ہو تو رستے میں نہیں جمتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائی دون نصرت پر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہے سر بھروسہ ہے ہمیں اللہ کی تائی پر غلام محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر غلامان محمد تو ہتھیلی پر لیے ہیں سر کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب ہم اس سے کچھ نہ لیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے ادو پر بفر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جٹ کر پھر پلٹتے ہیں ادو پر بھی پھر شیروں کی طرح سے ہم جھپٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں پلٹتے ہیں جھپٹتے ہیں جھپٹ کر پھر پلٹتے ہیں کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے کہیں بھی ظلم کی تلوار سے ہرگز نہیں ڈرتے کسی تاحوت کی چوکھٹ پہ اپنے سر نہیں جھکتے